اور شہر میں کچھ عورتیں بولیں کہ عزیز کی بیوی بی اپنی نوجوان کا دل لبھاتی ہے بڑیے بے شک ان کی محبت اس کے دل میں پیر گئی سما گئی ہے ہم تو اسے سر خود رفتہ پاتے ہیں